اے ذکریہ ہم تجھے خوشی سناتی ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا